اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم computer architecture and assembly language programming اس سبجیکٹ کا اگلا لیکچر ہے اگر تھوڑا سا یاد ہو پچھلے لیکچر میں جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو اس کے اندر میں نے آپ کو دو نئی انسٹرکشنز جو ہیں وہ دکھائی تھی ایک انسٹرکشن تو سب ٹریک کی تھی جو کہ جنرلی مطلب بالکل ویسی ہی ہے جیسے ایڈ کی انسٹرکشن ہوتی ہے یعنی ایڈ کرو یا سب کرو وہ میرا خیال میں اس میں زیادہ ایکسپلینیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو اس میں اہم انسٹرکشن میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ تھی جمپ اور جمپ بھی کنڈیشنل جمپ ٹھیک ہے یہ جو ہے جمپ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ یہ پروگرام کنٹرول کے کی فیملی جو ہے ہماری اس فیملی سے تعلق رکھنے والی انسٹرکشن ہے پروگرام فلو کو کنٹرول کرتی ہے اور کنڈیشنل ہے بعض کسی کنڈیشن کے اوپر کسی شرط کے اوپر اگر وہ شرط صحیح ہے اگر وہ چیز یعنی جیسے جمپ اف ناٹ زیرو میں نے آپ کو اس میں دکھائی تھی کہ اگر زیرو فلیگ سیٹ نہیں ہے اگر زیرو فلیگ سیٹ نہیں ہے تو ایک دفعہ پھر اس کو جو پروگرام پچھلا تھا اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں وہ کیا تھا ٹھیک ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اسے چلا کر کے بھی دیکھیں گے یہ چیز جو ہے یہ یہ پروگرام تھا ہمارا پچھلا اور اس میں جیسے نارملی اوپر والی چیزیں تو وہی ہیں جو آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں اسٹینڈرڈ سیٹ ہے ہمارا اس کے بعد انسٹرکشن ہماری ہے جم move B X comma num one یعنی نم ون کا جو ایڈریس ہے یہ ہم بی ایکس رجسٹر میں ڈال رہے ہیں اس کے بعد move C X comma ten یہ کاؤنٹ ہے ہمارا کتنے نمبر کتنے نمبر ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا کتنے نمبر ہم پروسیس کرنا چاہتے ہیں وہ کاؤنٹ ہم نے اس میں ڈال دیا یہ جو پچھلی انسٹرکشن ہے نا بی ایکس کوما نم ون یہ پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا یاد ہوگا اس کے ارد گرد ہم نے بریکٹ نہیں ڈالا ٹھیک ہے نا اور بریکٹ نہیں ڈالنے کی وجہ سے جو اس کے معنی ہیں وہ بدل گئے ہیں پہلے جب ہم اس کے گرد بریکٹ ڈالتے تھے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کانٹینٹس آف نم ون ٹھیک ہے اب ہم نے بریکٹ نہیں ڈالا اس کا مطلب ہے ایڈریس آف نم ون ٹھیک ہے نا یہ معنی کا فرق ہے پچھلی دفعہ میں نے خاصا ایکسپلین کیا تھا اس کو اچھا اس کے نیچے یہ سی ایکس کاما ٹین چھوڑ کے اس کے نیچے والی جو انسٹرکشن ہے موو ایکس کاما زیرو یہ سمجھو کہ میں نے ٹوٹل کو انیشلائز کیا کیا ٹوٹل کو زیرو کر دیا ہے جب زیرو کے اندر پھر میں ایڈ کرتا جاؤں گا چیزیں تو وہ ٹوٹل جو ہے نیٹ ٹوٹل بنتا جائے اس سے اگلی انسٹرکشن جو ہے نا اس کے اوپر ایک چیز لگی ہوئی ہے اس کے شروع میں ایل ون کولن ٹھیک ہے یہ پچھلے میں نے تھوڑا سا بتایا تھا یہ لیبل ہے یہ لیبل ہے اس جگہ کا ٹھیک ہے جہاں ہم آنا چاہتے ہیں کسی کنڈیشن کی صورت میں یعنی اس کو کہیں بھی کسی بھی کوڈ پوائنٹ کو یا ڈیٹا پوائنٹ کو جب ہم ریفرنس کرنے لگے نا کسی جگہ سے تو اسمبلر میں ہمارے پاس ریفرنس کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ ہم لیبل لگا دیتے ہیں ایک لیبل لگا دیتے ہیں اور پھر اس لیبل کے تھرو اس جگہ کو ہم ایکسس کرتے ہیں جیسے ابھی ہم کرتے آ رہے ہیں نم ون نم ٹو نم تھری نم فور یہ ہمارے لیبل تھے ٹھیک ہے نا اور اس لے ان لیبلز کے ذریعے ہم ان ایڈریسز کو ان جگہوں کو ریفر کر رہے تھے بالکل ویسے ہی یہ ایل ون ہے ٹھیک ہے فرق اتنا سا ہے کہ یعنی اس میں فرق ایسا ہے جو جو جو اس طرح سے سگنیفیکنٹ نہیں ہے تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ پہلا لیبل ہم نے ڈیٹا پہ لگایا تھا یہ لیبل جو ہے یہ ہم نے کوڈ پر لگایا لیبل چاہے جہاں مرضی لگا دو وہ ڈیٹا پہ لگا دو کوڈ پہ لگا دو یہ ہمیں پتا ہوتا ہے اسمبلر کو نہیں پتا ہوتا یہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ لیبل کوڈ کا ہے اور یہ لیبل ڈیٹا کا ہے تو کوڈ والا لیبل کوڈ میں ریفرنس ہم نے کرنا ہے ڈیٹا والا لیبل ڈیٹا میں کرنا ہے لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے اگر ہم کوڈ کا لیبل جو ہے وہ ڈیٹا کے طور پہ ریفر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر ہم ڈیٹا کا لیبل کوڈ کے طور پہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا پیچھے کہ سارا پورا کنٹرول ہمارے پاس ہوتا ہے پوری پاور ہمارے پاس ہوتی ہے اور پوری ذمہ داری بھی ہمارے پاس ہوتی ہے تو اس کے نیچے جہاں پہ یہ لیبل لگا ہوا ہے وہاں پہ میں ایڈیشن کر رہا ہوں add X comma bracket B X ٹھیک ہے نا یہ اسکوائر بریکٹ میں ہونے کی وجہ سے نا اس کے معنی مختلف ہو گئے اگر یہ اسکوائر بریکٹ نہ ہوتے نا add X comma B X جیسے ہم پیچھے کرتے آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ایکس میں بی ایکس کو ایڈ کر دو ٹھیک ہے لیکن جب ہم نے اس کے گرد بریکٹ لگا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکس میں بی ایکس جو ایڈریس ہے بی ایکس کو ایڈریس سمجھو میموری کا ایڈریس سمجھو اور اس ایڈریس پر جو چیز پڑی ہوئی ہے یعنی اس ایڈریس کے جو کانٹینٹس ہیں ان کو ایکس میں ایڈ کر دو ٹھیک ہے نا اس کے بعد جو اگلی انسٹرکشن ہے ایڈ ٹو یہ ٹو جو ایڈ کیا گیا ہے اس کے معنی میرا خیال ہے کلیئر ہو گئے ہوں گے ابھی تک یہ ٹو اس لیے ایڈریس میں ایڈ کیا گیا ہے کہ ہم ورڈ لیول کے اوپر ایکسس کر رہے ہیں میموری کو ایک ورڈ جو ہوتا ہے وہ دو بائٹ کا ہوتا ہے تو پہلا ورڈ جو ہے جب وہ ہم نے ایڈ کر دیا تو دوسرا ورڈ جو ہے وہ اس سے کتنا آگے ہے دوسرا ورڈ جو ہے وہ اس سے دو بائٹ آگے ہے ٹھیک ہے نا پہلے ورڈ کی دو بائٹس ہو گئی اور اس سے دو بائٹ آگے دوسرا ورڈ ہے اس لیے ہم ایڈریس میں دو ایڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تاکہ ہم اگلے ورڈ کو ایکسس کر سکیں اس کے نیچے جو ہے وہ سبٹریکٹ سی ایکس ون ہے یعنی یہ ہمارا ہم اپنے کاؤنٹ کو ایک گھٹائیں ٹھیک ہے ایک ورڈ ہم نے ایڈ کر لیا ہے اس کو ایک گھٹا دیں ٹھیک ہے یہ چونکہ ہم نے بار بار بار بار کرنا ہے تو یہ گھٹاتے جائیں دیکھتے جائیں اچھا اس کے بعد ہے وہ ہماری سب سے important instruction jump if not zero J N Z L one یہ جو انسٹرکشن ہے اس کے بارے میں پچھلی دفعہ بھی تھوڑی سی میں نے گفتگو کی تھی اس دفعہ مزید اس کو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ لاجیکل سی چیز معلوم ہوتی ہے نا کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں فرض کیجئے مجھے کسی پہ غصہ آ جاتا ہے میں اسے کہتا ہوں نکل جاؤ ٹھیک ہے نا یہ جو میں نے بات کہی ہے اس میں ڈیسٹینیشن نہیں ہے لیکن ڈیسٹینیشن امپلائڈ ہے ٹھیک ہے نا اس کا مطلب یہ کہ کمرے سے باہر نکل جاؤ ڈیسٹینیشن امپلائڈ ٹھیک ہے اور جنرل بات ہے لاجیکل بات ہے کسی بھی بندے کو ہم کہتے ہیں جی مال روڈ چلے جاؤ ٹھیک ہے نا وابڈا ہاؤس چلے جاؤ جب بھی ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ جاؤ کسی جگہ پر جاؤ تو لاجیکل اس کے اندر بات یہ ہے کہ آپ کو ڈیسٹینیشن اسے بتانا پڑتا ہے کنوے کرنا پڑتا ہے کہ بھائی وابڈا ہاؤس جاؤ ٹھیک ہے نا مال روڈ جاؤ چیئرنگ کراس جاؤ اس مختلف یعنی یا ڈرائنگ روم میں چلے جاؤ جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوگی لاجیکل چیز یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ڈیسٹینیشن آپ دیں گے ٹھیک ہے نا یہ یہ جو چیز ہے یہ پروسیسر میں بھی پروسیسر تو بہت زیادہ لاجیکل ہے اس میں تو لاجیکل کے علاوہ کچھ ہے نہیں لہٰذا اس کے اندر بھی یہ چیز جو ہے یہ بہت فکس ہوتی ہے کہ جب بھی ہم اس طرح کی کوئی انسٹرکشن اسے دینے کی کوشش کریں نہ جاؤ تو کسی نہ کسی ذریعے سے ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے اس کو کہ کہاں جاؤ ٹھیک ہے ایک تو یہ بات ہو گئی یہ وہ لیبل ایل ون تھا اس کے اندر لیبل ایل ون ہم نے بتایا کہ ایل ون پر جاؤ ٹھیک ہے اب وہ ایل ون جہاں بھی لگا ہوگا نا پروگرام میں چاہے آپ غلطی سے ایل ون کوڈ پہ لگا دیں یہ غلطی سے ایل ون آپ ڈیٹا پہ لگا دیں نا تو وہ ایل ون پہ چلا جائے گا یہ دیکھے بغیر کہ بھائی وہ کوڈ تھا یہ ڈیٹا ہے ٹھیک ہے وہ چلا جائے گا وہاں پہ یہ وہ بالکل فرما برداری سے آپ کی انسٹرکشن جو ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرے گا دوسری چیز جو اس کے اندر تھی وہ تھی یہ جمپ اور اس کے جو این زی ہے نا جے تو آ گیا جمپ کا این زی جو ہے نا این زیڈ یہ ہے not zero jump if not zero اس کے کیا مانی ہے یہ میں میں بتاتا ہوں آپ کو جمپ اف ناٹ زیرو کے مانی جیسے پیچھے تھوڑا سا میں نے ایکسپلین کیا تھا وہ یہ ہے jump if the zero flag is not set ٹھیک ہے jump if the zero flag is not set ٹھیک ہے نا یہ مانی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو فلگ رجسٹر میں زی بٹ ہے زیرو بٹ ہے ٹھیک ہے نا اگر وہ زیرو ہے یعنی وہ ون نہیں ہے وہ ٹرو نہیں ہے تو یہ جمپ لگ جائے گی ٹھیک ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں یہ جمپ لگ جائے گی یعنی جمپ ایگزیکیوٹ ہوگی ٹھیک ہے یہ کنڈیشن ٹرو ہو گئی ہے جمپ ایگزیکیوٹ ہو گئی ٹرو کیا ہوا ہے ٹرو یہ ہوا ہے کہ زیرو نہیں ہے ٹھیک ہے نا اگر زیرو فلیگ زیرو ہے اس کا مطلب ہے کہ زیرو نہیں ہے تو یہ جمپ لگے گی اور زیرو فلیگ کی ڈیفینیشن بھی پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتائی تھی زیرو فلیگ کی لیگل ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ the Z flag will be set if the last logical اور mathematical instruction has produced a zero in its destination ٹھیک ہے نا لیگل زبان ہے اس لیے اس کو ذرا غور سے سننے کی ضرورت ہے the Z flag will be set if the last logical اور میتھمیٹیکل انسٹرکشن لاسٹ لاجیکل اور mathematical instruction has produced a zero its destination ٹھیک ہے نا یہاں پہ جنرل لفظ جو ڈیسٹینیشن استعمال ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ رجسٹر زیرو ہوا ہو ٹھیک ہے کوئی میموری لوکیشن زیرو ہو جائے ضروری نہیں ہے کہ سبٹریکٹ کی وجہ سے ہی ہوا ہو بعض اوقات ایڈ کی وجہ سے بھی زیرو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کو پتہ ہی ہے ایف ایف ایف ایف میں ایک ایڈ کریں گے تو کیا ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا ٹھیک ہے کر کے دیکھ لیجیے بعض اوقات اینڈ کے نتیجے میں زیرو ہو جاتا ہے بعض اوقات اور کے نتیجے میں زیرو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو زیرو جس بھی طریقے سے آپ اسے زیرو کریں بشرتے کے جو انسٹرکشن زیرو کرنے کے لیے استعمال کریں وہ یا لوجیکل فیملی کی ہو یا میتھمیٹیکل فیملی کی ہو تب زیرو فلیگ جو ہے وہ سیٹ ہوگا تو اس کوڈ کے اندر سبٹریکٹ جو ہے نا امیڈیٹلی پیچھے جو ہم نے میتھمیٹیکل انسٹرکشن استعمال کی ہے وہ ہے subtract C X comma zero comma one ٹھیک ہے اس کے نتیجے میں یعنی اس سبٹریکشن کے نتیجے میں اگر سی ایکس میں زیرو ہو گیا ٹھیک ہے نا کیونکہ سی ایکس اس انسٹرکشن کا ڈیسٹینیشن اگر سی ایکس میں زیرو ہو گیا تو زیرو فلیک سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا میرے خیال میں اب اس کی لاجک جو ہے وہ آپ کے سامنے خاصی کلیئر ہو چکی ہوگی خاصی کرسٹل کلیئر ہو چکی ہوگی اس کے نیچے یہ کام یعنی اب یہ اوپر ایل ون تک ہم جائیں گے ایل ون تک ہم جائیں گے فرض کیجئے کہ اگر زیرو فلیگ سیٹ ہو گیا تو کیا کریں ٹھیک اگر زیرو فلیگ سیٹ ہو گیا تو ہم ایل ون پہ نہیں جائیں گے اگر ہم ایل ون پہ نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے ٹھیک ہے نا تو ہم اگلی انسٹرکشن پر جائیں گے جو کہ جمپ سے فالو کر رہی جمپ کے فوراً بعد وہاں لے جانے کے لیے کوئی انسٹرکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے کچھ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ کرو اگر یہ کنڈیشن نہ ہو بالکل جیسے ایک دوراہا ہوتا ہے نا یہ دوراہے کی طرح ہے یہ دوراہا ہے ایک راستہ بتا رہے آپ کہ اگر کنڈیشن ٹرو ہو تو دائیں جاؤ کنڈیشن ٹرو ہو تو دائیں جاؤ اور اگر کنڈیشن فالس ہو تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اگر کنڈیشن فالس ہو تو بائیں جاؤ ٹھیک ہے نا یہ امپلائڈ ہے کہ اگر کنڈیشن ٹرو ہونے پہ میں بار بار دائیں جا رہا ہوں تو کنڈیشن فالس ہونے پہ میں بائیں جاؤں گا ٹھیک ہے نا تو بایاں اس کا بایاں کیا ہے اس کا بایاں ہے نیچے جو والی جو انسٹرکشن ہے موو ٹوٹل کوما ایکس اور ٹوٹل پھر وہی بریکٹ کے اندر ہے تو وہ جو لیبل ٹوٹل ہے اس کو ریفرنس میں کر رہا ہوں اور وہاں پر میں اپنا ٹوٹل جو ہے وہ اسٹور کر دوں گا اس کے نیچے دو وہی ٹرمینیشن والی انسٹرکشن ہیں جو کہ آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں بار بار دیکھ رہے ہیں اس کو بس ایسے ہی دیکھتے رہیے وقت آئے گا تو اس کی ایکسپلینیشن ہو جائے گی اب اس کو ہم ذرا اسمبل کرتے ہیں اسی طرح وہی پروسیس ہے اسی کمانڈ کے ذریعے اسمبل کر کے اور اس کے بعد ہم ذرا چلتے ہیں اس کو ڈی بگر میں کھولتے ہیں اور ڈبگر میں کھول کے دیکھتے ہیں کیا چیز ہے ٹھیک ہے وہی فیملیئر فیس آپ کے سامنے ہے اب اس میں دیکھیے ذرا پہلی instruction B X comma zero one one D ٹھیک ہے نا پچھلی دفعہ یاد ہوگا یہ جو بھی نمبر تھا یہاں پہ میرا خیال ہے زیرو ون ون نائن تھا اس کے گرد بریکٹ لگایا تھا اس نے یہاں پہ اس نے بریکٹ نہیں لگایا یہاں پہ کانسٹنٹ رجسٹر موو کیا constant zero one one D assembler نے کیلکولیٹ کر لیا کہ نم ون کا ایڈریس کیا بنتا ہے آف سیٹ کیا بنتا ہے جو بھی آف سیٹ بنتا ہے اس کو بی ایکس میں لے گیا ٹھیک ہے نا اور یہ دیکھو سی ایکس کے اندر یہ زیرو زیرو زیرو اے دس ٹھیک ہے یہ ہمارا کاؤنٹ چلا گیا اور ادھر رائٹ سائڈ پہ ڈیٹا ونڈو کے اندر اگر ہم دیکھیں نم ون پہ کیا پڑا ہوا ہے D S colon zero one one D ٹھیک ہے نا اس کے اوپر زیرو اے زیرو زیرو دس ورڈ کے طور پہ جب ہم دس لکھیں گے تو ایسے لکھیں گے ہیکسا ڈیسیمل میں ٹھیک ہے نا اس کے آگے بیس ہے ون فور زیرو زیرو ٹھیک ہے نا سولہ اور چار بیس ہیکسا ڈیسیمل میں بیس جب لکھیں لکھیں گے گے تو ون فور اس اس کے کے آگے آگے تیس ہے ہے چالیس وہی چیز ہے جو ہم نے ڈیٹا میں وہاں دیا تھا ٹھیک ہے نا ابھی ہمیں نظر بھی آ جائے گا جب ہم آگے چلیں گے تو اس کو اسٹیپ بائی اسٹپ ذرا ایگزیکیوٹ کرتے ہیں پہلا اسٹیپ ایگزیکیوٹ کریں بی ایکس ایڈریس لے لے گا یہی والا ٹھیک ہے نا دوسرا اسٹیپ ایگزیکیوٹ کریں سی ایکس کاؤنٹ لے لے گا ٹھیک ہے تیسرا اسٹیپ ایگزیکیوٹ کریں ٹھیک ہے ایکس ویسے ہی زیرو تھا اب دوبارہ مطلب ہم نے احتیاط دوبارہ زیرو کر دیا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پر جو یہ ایڈ پر ہم پہنچے ہیں نا یہاں پہ چونکہ ہم میموری ریفرنس کر رہے ہیں اس لیے وہاں اوپر وہ بتا بھی رہا ہے ہمیں کہ اس میموری لوکیشن پہ ہے کیا پڑا ہوا اس نے وہاں دکھایا ہے زیرو زیرو زیرو اے پڑا ہوا ہے اس میموری لوکیشن پہ ٹھیک ہے یہ ہم ایڈ کریں یہ بریکٹ بی ایکس نظر آ گیا اوپر ٹھیک ہے نا یہ وہی بات ہے جو پیچھے بتا رہا تھا جیسے ہم نے لکھا تھا ویسے یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے مگر یہ سمجھ لینا یہ جو یہ ہمیں دکھا رہا ہے نا یہ وہ ہمارا ٹیکسٹ اسے نہیں معلوم یہ اسے خود انٹرپریٹ کر رہا ہے اس کے کوڈ کی وجہ سے اس کا جو آپریشن کوڈ ہے اس کی وجہ سے اسے پتا ہے کہ یہ جو آگے بی ایکس دیا ہوا ہے اس کے گرد بریکٹ لگنا ہے اب یہ جو ایڈ انسٹرکشن ہوئی تو دیکھو کیا ہوا پہلے ایکس میں زیرو تھا اس میں دس ایڈ کیا تو زیرو جمع دس اس وقت ایکس میں آ گیا وہ ظاہر جواب دس ہے ٹھیک ہے نا اچھا اس کے بعد ہم نے دیکھو بی ایکس میں دو اور ایڈ کر لیا دو ایڈ کر لیا یہ ایڈریس آگے ہم ہم نے نے نم ون پہ جو پڑا ہوا تھا وہ اب اس اس اس کے اگلا ورڈ کو دیا ہے کا ایڈریس دیا سبٹریکٹ کیا ہم نے سی ایکس کو تو سی ایکس میں کیا آ گیا ٹھیک ہے پہلے دس تھا سی ایکس میں اب سی ایکس میں آ گیا نو ٹھیک ہے نائن آ گیا اب یہ جمپ جو ہے یہاں پر اب دیکھنا یہ ہے اس کو ذرا غور سے اس اسٹیپ کو دیکھنا یہ کیا کر اگر ہم ادھر دیکھیں نا جو ہمارا فلیگ رجسٹر نظر آ رہا ہے ہمیں وہاں پہ رائٹ سائڈ پہ ٹاپ کارنر کے اوپر ہمیں فلیگ نظر آ رہے ہیں تو اس کے اندر جو زیرو فلیگ ہے زی ایف جو لکھا ہوا ہے زی ایف کی ویلو اس نے کیا دی ہوئی ہے زی ایف کی ویلو دی ہوئی ہے زیرو ٹھیک ہے نا زی ایف کی ویلو زیرو اس لیے ہے کہ اس انسٹرکشن کے نتیجے میں سب سی ایکس کوما ون کرنے کے نتیجے میں سی ایکس زیرو نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے نا اس وجہ سے زی فلیگ سیٹ نہیں ہوا تو اب جمپ اف ناٹ زیرو جو ہے یہ لگنی چاہیے اس کو ہم کہتے ہیں یہ jump should be taken jump is taken ٹھیک ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ ٹیکن ہے یا نہیں یہ ٹیکن ہے ٹھیک ہے نا ایل ون پہ چلا گیا پروسیسر جو ہے وہ ایل ون پہ چلا گیا اگلی اگلی اٹریشن اس کی کریں ذرا ایڈ کریں پھر دوبارہ کیا ہوا ٹھیک ہے اب اس کے اندر دس میں بیس ایڈ ہو گیا جب زیرو اے میں فورٹین ایڈ کریں دس میں بیس ایڈ کریں کیا بنے گا ایکس میں تیس تیس آ گیا ٹھیک ہے پھر دوبارہ سب ٹریکٹ کریں سی ایکس میں سے ابھی بھی چونکہ سی ایکس میں اب آٹھ ہے ٹھیک ہے نا تو سی ایکس جو ہے زیرو چونکہ ڈیسٹینیشن میں زیرو نہیں ہوا ڈیفینیشن لیگل ڈیفینیشن کو ذہن میں رکھنا اف دی لاسٹ میتھمیٹیکل اور logical instruction has produced a zero its destination which is not true so the flag is not true ٹھیک ہے آگے چلے جمپ ٹیکن ہے ٹھیک ہے نا اب یہ کرتے جائیں ذرا اگلا اسٹیپ پھر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ادھر ٹوٹل ہوئے چلا جا رہا ہے ساٹھ ہو گیا وہاں پہ تھری سی ٹھیک ہے نا تھری سی کیا ہوتا ہے سولہ کو تین سے ضرب دو اڑتالیس جمع بارہ ساٹھ ٹھیک ہے ساتھ ساتھ دیکھتے جاؤ بی ایکس جو ہے نا یہ دو دو کر کے بڑھتا جا رہا ہے اور سی ایکس جو ہے وہ ایک ایک کر کے گھٹتا جا رہا ہے یہی ہم نے کمانڈ دی ہوئی تھی ایڈ کر رہے تھے بی ایکس میں دو اور سبٹریکٹ کر رہے تھے سی ایکس میں سے ایک اگلا اسٹیپ پھر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اگلا اسٹیپ جو ہم نے لیا تو یہ سو ہو گیا ٹھیک ہے یہ بالکل صحیح ہے دس میں بیس جمع کیا تیس تیس میں تیس جمع کیا ساٹھ اس میں چالیس جمع کیا ساٹھ میں چالیس جمع کیا سو ہو گیا سکسٹی فور ہیکسا ڈیسیمل ٹھیک ہے جو کہ سو ڈیسیمل ہوتا ہے اگلا اسٹیپ پھر لیتے ہیں یہ اسی طرح سے چلتا جائے گا چلتا جائے گا یہ اسٹیپ لیتے جاتے ہیں لیتے جاتے ہیں یہ دیکھو یہ سارے اسٹیپ لیتے جائیں ایک جگہ پہ اب یہ جہاں پہ جا کر کے ہم رکیں گے نا یہ ہے یہاں پر یہاں پر ہم نے یہاں پہ اب ویلیوز دیکھو بڑی اس وقت جو ہے ٹوٹل تو خیر جو حساب سے اپنے ٹوٹل کے حساب سے چل رہا تھا وہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم ایڈ کریں گے بی ایکس میں دو ٹھیک ہے بی ایکس آگے پوائنٹ کرے گا اب سبٹریکٹ کرتے ہیں سی ایکس میں سے ایک سی ایکس اس وقت ایک ہے ٹھیک ہے اس میں سے ایک سبٹریکٹ کریں کیا ہوا زیرو ہو گیا نا سی ایکس ٹھیک ہے ادھر دیکھو زیرو فلگ کیا ہوا زی ایف کیا ہو گیا ون ہو گیا now again go back to the legal definition that the last mathematical instruction has produced a zero in its destination then the Z flag will be set the Z flag is set if the last mathematical اور logical instruction has produced a zero in its destination یہ جو آخری سبٹریکٹ ہے اس نے سی ایکس میں جو کہ اس کی ڈیسٹینیشن تھی اس کے اندر زیرو کر دیا ہے نا اس لیے زی فلگ ون ہو گیا اب یہ جمپ کیا کرتی ہے ایک اسٹیپ لو دیکھو یہ جمپ کیا کرتی ہے ناٹ ٹیکن واپس نہیں گئی ایل ون پر the jump is not taken ٹھیک ہے نا یعنی اب دائیں نہیں جانا اب بائیں جانا ہے پہلے تو ہم سب دن دائیں جا رہے تھے کہ اگر یہ ہو اگر گرمی ہے تو دائیں چلے جاؤ گرمی ہے تو دائیں چلے جاؤ ٹھیک ہے نا اور اگر سردی ہے تو ظاہر ہے بائیں چلے جاؤ یہ بائیں چلا گیا اب جب تک گرمی تھی جب تک زی ایف جو ہے وہ زیرو تھا یہ دائیں جاتا رہا اب سردی ہو گئی ہے زی ایف ون ہو گیا ٹھیک ہے یہ بائیں چلا گیا اور اگلی انسٹرکشن جو تھی اس میں ہم ٹوٹل کے اندر یہ سیو کر رہے تھے یہ دیکھو zero one three one location جو ہے نا اس کے اندر جو ایکس میں ویلیو تھی وہ چلی گئی ایکس میں ویلو کیا تھی زیرو ون ٹو سی یہ ٹوٹل ہمارا بنا تھا اور ون تھری ون لوکیشن جو ڈیٹا ونڈو میں ہماری ہے ٹھیک ہے جو بنتی ہے اس میں اس نے کیا لکھ دیا ٹو سی زیرو ون جب اس کو بائٹ آرڈر کے اندر لکھے گا تو الٹا دے گا ٹھیک ہے higher byte on higher address zero one higher byte ہے وہ ہائر ایڈریس پہ چلی گئی اور ٹو سی جو ہے وہ لوئر بائٹ ہے وہ لوئر ایڈریس پہ چلی گئی یہ جو مثال ابھی ہم نے تم لوگوں کو دکھائی ہے چلا کر کے اس میں دو تین چیزیں بڑی واضح طور پہ پتہ لگ گئی ہوں گی رجسٹر سے کس طریقے سے ہم ڈیٹا اٹھاتے ہیں میموری سے ٹھیک ہے نا اور ایک فلیگ ابھی ہم نے استعمال کیا ہے زیرو فلیگ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا فلیگ ہے یہ زیرو اور کیری جو ہے نا یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے فلیگ ہیں یہ فلیگ ہم نے استعمال کیا اور اس کی کنڈیشن کے اوپر جو ہے وہ ہم نے پروگرام کو روٹ دیا ہے ٹھیک ہے دائیں جانا بائیں جانا یہ روٹ دیا ہے جو کمپیوٹر کے اندر نا یہ دائیں اور بائیں ہوتے ہیں بس یعنی یا ادھر چلے جائیے یا ادھر چلے جائیے ٹھیک ہے اگر اور زیادہ کوئی کھیل کرنا ہو تو اس کے لیے ذرا کمپلیکس کام خود کرنا پڑتا ہے لیکن کنڈیشن جو ہے نا وہ اسپلٹ کرتی ہے بس یعنی دو پاتھ بناتی ہے دو راہے پہ آپ کو لے جاتی ہے یہ جو جمپ کی یہ کنڈیشنل جمپ جو ہے نا یہ بہت ہی میں اس کے اوپر خاصا زور لگاتا ہوں آ, میرے خیال میں کمپیوٹر کے اندر سب سے اہم سب سے اہم اگر کوئی انسٹرکشن ہے نا تو یہ کنڈیشنل جمپ ہے یہ جو اسپلٹ جب کرتی ہے ڈسیزن اسپلٹنگ کرتی ہے یہی وہ انسٹرکشن ہے جو کمپیوٹر کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ڈالتی ہے ٹھیک ہے نا کتنی اہم بات ہے فیصلہ ڈسیزن کرنے کی صلاحیت اگر کمپیوٹر میں پیدا ہو سکتی ہے نا تو یہ کنڈیشنل جمپ ہی سے پیدا ہوتی ہے اور کوئی انسٹرکشن ایسی نہیں ہے جو اس کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ڈال دے ٹھیک ہے نا ہے بہت سادہ فیصلہ کرنے کی یہ صلاحیت بہت سمپل ہے کہ ایک دوراہا ہے وہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے ٹھیک ہے لیکن اہم چیز جو یہ ہے کہ فیصلہ کیا ہے یہاں پہ ایک فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کی بنیاد پہ ایک راستہ اختیار کیا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک ہی راستہ ہے اب اسی پہ سیدھے لائن سے دوڑے چلے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو پھر تو کوئی میننگ فل بات نہیں ہوتی ٹھیک ہے میننگ جو ہے نا لاجک پیدا ہی وہاں ہوتی ہے جہاں ڈسیزن کرنے کی صلاحیت آ جائے تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں ہمیشہ اپنے جتنے اسٹوڈینٹس ہیں ان کو ہمیشہ میں بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت کنسنٹریشن کرنی ہے اس کے اوپر بہت غور سے اس کو دیکھنا ہے کیونکہ یہی سب سے اہم انسٹرکشن ہے باقی جوڑ گھٹاؤ ضرب تقسیم یہ تو ہوتا رہتا ہے لیکن یہ جو کیپیبلٹی ہے نا ڈسیزن کرنے کی یہ آتی ہی کنڈیشنل جمپ سے ہے کنڈیشنل جمپ کو کسی اور پروسیسر کے اندر نا برانچ کا لفظ استعمال کر لے گا وہ ایک ہی چیز ہے برانچنگ وہ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ برانچنگ زیادہ لاجیکل ہے لیکن چونکہ انٹیل جو ہے وہ جمپ استعمال کرتا ہے اس لیے ہم بھی وہی استعمال کر رہے یہ ڈسیزن کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے اور دوسرا جو چیز جو میں نے پہلے بتائی کہ رجسٹر کے ذریعے ہم نے میموری کو اٹھایا رجسٹر کے ذریعے میموری ریفرنس کیا رجسٹر کے اندر ایڈریس رکھ کر کے اس ایڈریس کو ہم نے ریفر کیا اور اس ایڈریس سے ہم نے جو بھی ویلو اس ایڈریس پر پڑی ہوئی تھی اس کو ہم نے اٹھایا اور اس کے ساتھ جو بھی پروسیسنگ تھی وہ ہم نے کی یہ جو فارم ہے نا ایڈریس کرنے کی آ, یہ جس کلاس کے اندر لائی کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں رجسٹر رجسٹر ان ڈائریکٹ ٹھیک ہے پہلے میں نے ایڈریسنگ بتائی تھی انڈائریکٹ ٹھیک ہے جس میں میں نے ایڈریس دیا تھا اس کے ساتھ ایڈریسنگ کی تھی یہ ہے رجسٹر انڈائریکٹ ٹھیک ہے جب ہم رجسٹر کے ساتھ یعنی ایڈریس کو رجسٹر میں رکھیں اور رجسٹر کے ساتھ ہم اسے ایکسس کریں یہ رجسٹر انڈائریکٹ ایڈریسنگ ہے اور ایک چیز جو یہاں پہ بتاتا ہوں جس کو میں ابھی فوراً ہی شاید تھوڑی دیر تک ایکسپلین کروں گا وہ یہ کہ اس میں بی ایکس رجسٹر ہم نے استعمال کیا ہے بی ایکس رجسٹر اگر یاد ہو شروع کی definition A X X X X B C D کی تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ بی ایکس کا بی جو ہے نا یہ اس لیے کہ یہ بیس رجسٹر ہے بیس ایڈریس اپنے پاس رکھتا ہے تو بی ایکس کی وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ کلاس جو ہے یہ بیسڈ ایڈریسنگ کی کلاس ہے دوسری کلاس جو ایڈریسنگ کی ہے جو میں نے بتایا تھا شروع میں ہی کہ بی ایکس اور بی پی اور ایس آئی اور ڈی آئی یہ چار رجسٹر ہیں جو ایڈریس لے سکتے ہیں اپنے اندر دوسری جو کلاس ہے اسے ہم کہتے ہیں انڈیکسڈ ایڈریسنگ جو کہ جس میں source index S I register اور destination index D I register استعمال ہو سکتا ہے فنکشن ایک ہی ہے بالکل ایک جیسا فنکشن ہے ایس آئی کا ڈی آئی کا بی ایکس کا بی پی کا جو فرق ہے اس کے اندر کیوں ہم اسے بیس کہتے ہیں اور اسے انڈیکس کہتے ہیں یہ صرف دو نام الگ الگ کسی وجہ سے ہم نے دیے ہیں اس وجہ کو میں آگے امیجیٹلی ایکسپلین کروں گا کہ کیوں ان کو دو نام دے لیکن اگر میں پچھلی ہی ایگزامپل میں بی ایکس ہٹا کر کے ایس آئی لگا دیتا تو فنکشن میں کوئی فرق نہیں پڑتا بالکل اسی طرح ہوتا لیکن اس وقت میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوتا اس وقت میں کہہ رہا تھا کہ یہ رجسٹر ان ڈائریکٹ کلاس ہے ٹھیک ہے ایڈریسنگ کی اور اس پرٹیکولر چیز کو ہم کہتے ہیں انڈیکسڈ ایڈریسنگ کیونکہ اس میں ہم نے انڈیکس رجسٹر استعمال کیا ٹھیک ہے تو یہ فرق ہے کہ بی ایکس یا بی پی استعمال کریں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ بیسڈ فارمیٹ ہے یعنی میموری ایکسس کرنے کا ایس آئی اور ڈی آئی استعمال کریں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انڈیکسڈ فارمیٹ ہے میموری استعمال کرنے ٹھیک ہے یہ فارمیشن جو ہے نا یہ دو ابھی فارمیشن میں نے آپ کو بتائی ایک اس طریقے سے ایڈریس دے کر کے سیدھا ہی اٹھا لینا ٹھیک ہے اور دوسرا جو انڈائریکٹ ایڈریسنگ دوسرا جو ہے وہ بیسڈ ایڈریسنگ ٹھیک ہے تیسرا ایک فارم جو ہے نا جو اس کے بالکل ساتھ آ جائے وہ یہ کہ ہم یہ ان کو مکس اور میچ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی انڈائریکٹ کے ساتھ بیس ملا لیں انڈائریکٹ کے ساتھ اگر ہم بیس ملائیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں بیس پلس آف سیٹ پچھلی جو مثال ہم نے دی تھی وہ یاد ہے اس کے اندر ہم نے کیا کیا تھا اس کے اندر کیا یہ تھا کہ ہم نے بی ایکس میں نم ون کا ایڈریس ہی ڈال دیا تھا سیدھا سیدھا ٹھیک ہے نا اور اس ایڈریس کے تھرو نم ون کے ایڈریس سے ہم نے اس کو آگے دو دو دو دو بڑھاتے بڑھاتے آگے ہم نے اس کو جو ہے وہ پورا جو ڈیٹا ایرے ہماری تھی ٹھیک ہے نا جو ڈیٹا ہم نے رکھا ہوا تھا ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ارے ہی تھی نا ارے کی طرح ہم نے بنا لیا تھا میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس کی فیلنگ جو ہے آپ دیکھ لو کہ ہم نے ڈیٹا ارینج کیا تھا ایک کے بعد ایک اور اس کو پھر بی ایکس کو بڑھا بڑھا کے بڑھا بڑھا کر کے ہم اس ڈیٹا کو اٹھاتے گئے ٹھیک ہے نا اور اس کو ہم استعمال کرتے گئے ارے کی طرح ہے بی ایکس کیسے کام کر رہا تھا جیسے ارے کا انڈیکس کام کرتا ہے لیکن ایڈریس فنکشن کے ساتھ ایڈریس پورا تھا اس ایڈریس میں دو ایڈ کیا اگلے لے لیا اس میں دو ایڈ کیا اس سے اگلا لے لیا ٹھیک ہے نا یہ جو میں بتا رہا ہوں بیس پلس آف سیٹ یا رجسٹر پلس آف سیٹ ٹھیک ہے نا یہ ویسے کام کرتا ہے جیسے ارے کام کرتی ہے بالکل اسی طرح کہ انڈیکس چینج کرتے جاؤ اور جو اس کا ارے کا بیس ہے وہ کانسٹنٹ رہے اس کے اندر انڈیکس چینج ہوتا جائے ٹھیک ہے اور اس کو ہم اس انڈیکس کے تھرو جو ہے وہ ہم اٹھا لیں یہ مثال جو ہے نا یہ میں تم لوگوں کو دکھاتا ہوں ایک پروگرام اسی طرح کا جو کہ ہم نے لکھا ہے آپ کے لیے یہ ذرا دیکھو پروگرام اس میں یہ ڈفرینس جو ہے نا تھوڑا الیبوریٹ ہوگا یہ جو پروگرام ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھو یہ تھوڑا فرق ہے پہلے پروگرام سے اس کے اندر میں نے بی ایکس کو زیرو کر دیا ٹھیک ہے پہلے پروگرام میں کیا تھا بی ایکس میں ہم نے نم ون ڈالا تھا ایڈریس جو تھا ہمارے ایرے کا اب میں نے کیا ڈالا ہے بی ایکس میں زیرو ڈالا ہے زیرو ڈالنے کا کیا مطلب ہے یوں سمجھو کہ بی ایکس کے اندر ارے کا انڈیکس ڈال دیا میں نے ٹھیک ہے کہاں پڑی ہوئی ہے یہ نہیں میں نے بتایا پہلے والے میں میں نے یہ بتایا تھا کہ ارے پڑی کہاں ہوئی ہے جب میں بی ایکس میں نم ون ڈال رہا تھا تو سیدھا سیدھا کا ایڈریس ہی ڈال دیا تھا میں نے اب میں بی ایکس میں ڈال رہا ہوں زیرو ادر وائز بالکل وہی پروگرام ہے جو پچھلے ایگزامپل میں ہم دیکھ رہے تھے دو جگہوں پہ فرق آئے گا ایک یہ جو ہم بی ایکس کو انیشلائز کر رہے ہیں زیرو سے اور دوسرے جہاں پہ ہم ایڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ایڈ میں دیکھو یہ ہے ایڈ ایکس کوما نم ون پلس بی ایکس ٹھیک ہے باقی چیزیں میرا خیال ہے کہ میں اب ایکسپلین نہیں کروں گا انٹینشنلی ایکسپلین نہیں کروں گا تاکہ تم لوگوں کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح سے آ جائے وہ تم جانتے ہی ہو یاد رکھو وہ کیا ہے ٹھیک ہے نا آپ لوگ سینئر کلاس کے اسٹوڈنٹ ہو بچے تو ہو نہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ چمچے کے ساتھ میں آپ کو کھلاؤں اب اس کو سمجھ لو نم ون پلس بی ایکس ٹھیک ہے یعنی ایرے کا بیس نم ون اس میں ایڈ میں کر رہا ہوں بی ایکس بی ایکس کیا کر یہ ہو رہا ہے وہ آف سیٹ ہے ایرے کا انڈیکس جس طرح چلتا ہے نا zero one two three four اس طریقے سے اور یہ بھی zero one two three four ہی سمجھو چل رہا ہے لیکن جو یہ zero one two three four ہے یہ چونکہ ورڈ فارمیٹ میں یہ ڈیٹا لکھا ہوا ہے نارملی ہائی لیول لینگویج میں آپ یہ نہیں دیکھتے ہائی لیول لینگویج جو ہے اس بات کو خود ہی کر لیتی ہے کہ یہ دو بائٹ والا ڈیٹا ہے اس لیے ایڈریس دو دو بائٹ کر کے جائے گا یہ چار بائٹ والا ڈیٹا ہے ایڈریس چار چار بائٹ کر کے جائے گا یہ ہائی لیول لینگویج کر لیتی ہے لیکن اسمبلی لینگویج جو ہے نا وہ اس طرح نہیں کرتی اس میں پروگرامر کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا ڈیٹا کیسا ہے ایک بائٹ کا ہے دو بائٹ کا ہے چار بائٹ کا ہے اور اس کو اپنا انڈیکس جو ہے وہ اسی حساب سے ایڈ کر کے آگے لے جانا پڑتا ہے یہ اسمبلی لینگویج کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کیونکہ اس میں کنٹرول ہے اس لیے اس کے اندر جو ہے وہ یہ چیز آپ کی ذمہ داری ہے اس کو اب اس کے نیچے جو ہے add B X comma two کے نیچے وہی دو انسٹرکشنز ہماری ٹھیک ہے اسی طرح لیبل ہمارا لگا ہوا ہے اور اسی طریقے سے ہم کاؤنٹر کو اپنے جو ہے وہ گھٹا رہے ہیں اور اس کنڈیشن کے اوپر پروگرام کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں کہ وہ اپنا راستہ لیں اس کو اسمبل کرتے ہیں پروگرام کو اسمبل کرنے کے بعد اس کو ذرا وہی کمانڈ اسمبل کرنے کے لیے اس کے بعد اس کو ذرا ڈی بگر میں کھولیں ہر چیز اسی طرح ہے ٹھیک ہے ذرا ڈیٹا دیکھیں ڈیٹا بھی ہمارا اسی طرح ہے ٹھیک ہے وہی آرڈر ہمارا ڈیٹا کا جو ہم نے نم ون کے اوپر لکھا ہوا تھا وہی چیز ہماری جو ہے وہ چل رہی ہے جو تھوڑا سا فرق پڑا ہے وہ یہ کہ نم ون کا ایڈریس چینج ہو گیا ہے چونکہ ہمارے پیچھے انسٹرکشن چینج ہوئی ہیں ان کے نمبر آف بائٹس چینج ہوئے ہیں اس لیے نم ون بھی آگے پیچھے ہو گیا اسمبلر نے خود ہی کیلکولیٹ کر لیا کہ اب نم ون جو ہے وہ ون ون ایف پر ہے چونکہ اس لیے وہ خود ہی کیلکولیٹ کر کے ایڈریس اس نے ڈال دیا ہے باقی انیشلائزیشن سب اسی طرح ہے موو بی ایکس ہم نے زیرو کیا تھا وہ زیرو نظر آ رہا ہے اس کو ذرا اسٹیپ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو چیز دیکھنے والی ہے وہ بی ایکس زیرو ہو گیا سی ایکس میں دس آ گیا اے ایکس زیرو ہو گیا یہ انسٹرکشن جو ایڈ کی ہے اس کی فارمیشن جو ہے نا وہ ذرا آپ دیکھیے وہ فارمیشن ہے چینج وہ والا جو ہم نے اس پرٹیکولر چیز کے اندر انٹروڈیوس کروایا ہے اس کے اندر اب ایڈریس جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے موو یعنی add X comma bracket start zero one one F num one یاد ہے پیچھے نم ون پلس بی ایکس اب نم ون پلس بی ایکس کیا ہوگا zero one one F num one ہے اور بی ایکس میں اس وقت کیا ہے بی ایکس میں اس وقت زیرو ہے ٹھیک ہے اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں ایڈ کرو تو جواب کیا آیا zero one one F plus zero is zero one one F اور زیرو ون ون ایف پر چونکہ زیرو زیرو زیرو اے دس جو ہم نے لکھا تھا وہ ہے وہی آپ کو وہ دکھا رہا ہے کہ یہ اس ایڈریس کے اوپر یہ ہے ٹھیک ہے اس کو اسی طریقے سے ایڈ کر لیا بی یعنی ایکس کے اندر تو ایکس میں وہی ہمارا مطلب لاجک جو ہے جو کام ہم کر رہے ہیں وہ وہی چل رہا ہے صرف ایڈریسنگ جو ہے نا وہ تبدیل ہو رہی ہے اسی طریقے سے بی ایکس کو پوائنٹ کر کے آگے لے گئے سی ایکس میں سے ایک سبٹریکٹ کر دیا اور چونکہ زی ایف زیرو فلیگ ہمارا سیٹ نہیں ہے اس لیے یہ جمپ ٹیکن ہے ٹھیک ہے ہم واپس چلے گئے ایل ون پر یہی جگہ ہے نا ایڈ والی جہاں ہم نے ایل ون کا لیبل لگایا تھا اب بی ایکس میں کیا ہے اب بی ایکس میں ہے دو ٹھیک ہے اور زیرو ون ون ایف میں دو ایڈ کرو تو کیا جواب آئے گا جواب آئے گا زیرو ون ٹو ون ٹھیک ہے نا zero one one F constant ہے اس میں بی ایکس ایڈ ہوا جس میں دو ہے تو جواب آیا زیرو ون ٹو ون اب zero one two one address جو ہے اس پر دیکھو کیا لکھا ہوا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے زیرو زیرو ون فور وہ دکھا رہا ہے ادھر ڈیٹا ڈیٹا ونڈو ونڈو میں میں بھی دیکھو الٹ ہے زیرو زیرو ون فور ٹھیک ہے وہی چیز بار بار بار بار ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ ڈیٹا میں جب دیکھو گے تو ذرا الٹا نظر آئے گا ویسے ویلو سیدھی نظر آئے گی ٹھیک ہے اس کو ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر پوائنٹر جو ہمارا بی ایکس ہے جس کے ذریعے ہم ایکسس کر رہے ہیں اس میں دو ایڈ کیا کاؤنٹر کو ایک ڈیکریمنٹ کیا ٹھیک ہے جمپ پھر ٹیکن ہو گئی پھر واپس چلے گئے اب جو ہے اب ہے zero one one F plus B S that is four ٹھیک ہے نا zero one one F plus four یہ کیا آیا زیرو ون ٹو تھری وہاں کیا پڑا ہوا ہے زیرو ون ٹو تھری پر زیرو زیرو ون ای وہاں ڈیٹا ونڈو میں ون ای زیرو زیرو نظر آ رہا ہے اور اصل میں جو ورڈ کے فارم میں دیکھیں گے تو یہ ہے زیرو زیرو ون ای ٹھیک ہے نا اور یہ ہے تیس ٹھیک ہے دس بیس تیس یہی ڈیٹا لکھا تھا ٹھیک ہے وہ ایکسس کر کے اب اس کو ایڈ کر دیا اس نے ایکس میں جواب جواب اسی طرح چل رہا ہے بی ایکس ذرا مختلف پچھلی دفعہ سے ذرا مختلف چل رہا ہے پچھلی دفعہ بی ایکس جو ہے وہ اس میں نم ون کا آف سیٹ ایڈ ہوا ہوا تھا بی ایکس کے اندر اس دفعہ نہیں اس دفعہ صرف نمبر چل رہے زیرو ٹو فور آگے چلیں گے اگلا اسٹیپ لیں گے ٹھیک ہے نا سی ایکس میں سے ایک گھٹائیں گے جمپ ٹیکن ہوگی ہماری کیونکہ زیرو فلیگ ہمارا جو اس وقت زیرو ہے ٹھیک ہے بی ایکس جو ہے وہ چلے گا چار سے چھ ہو جائے گا چھ سے آٹھ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ کرتے رہتے ہیں اٹریشن کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے چلتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا سی ایکس گھٹتا جا رہا ہے ہمارا بی ایکس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا اور ہمارا ٹوٹل جو ہے وہ اے ایکس میں چینج ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے کرتے کرتے ایک اسٹیپ پہ پہنچ گئے یہاں پر ہمارا سی ایکس جو ہے یہ ون ہے ٹھیک ہے نا یہ سی ایکس ون ہے اس جگہ پہ ہم نے ایڈیشن وغیرہ کر لی کرنے کے بعد جب یہ کاؤنٹر پر ہم آئے تو کاؤنٹر پہ آ کر کے ہم نے سی ایکس میں سے ایک مائنس کیا اور سی ایکس میں سے ایک مائنس ہونے کی وجہ سے سی ایکس زیرو ہو گیا وہی ڈیفینیشن پھر آ گئی زیرو فلیگ سیٹ ہے کیونکہ آخری انسٹرکشن جو میتھمیٹیکل انسٹرکشن تھی sub C X comma zero zero zero one اس نے اپنی ڈیسٹینیشن یعنی سی ایکس میں زیرو پروڈیوس کیا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے زیرو فلیگ سیٹ ہو گیا اور زیرو فلیگ سیٹ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہمارا ٹریفک کانسٹیبل ہے درمیان میں لگا ہوا جمپ اف ناٹ زیرو جو ہمیں بتا رہا ہے کہ دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے ٹھیک ہے نا اس نے اب کیا فیصلہ کیا اب اس نے فیصلہ کیا کہ نہیں واپس نہیں جانا ٹھیک ہے کیونکہ زیرو فلیگ جو ہے وہ سیٹ ہے آگے جائیے آگے جا کے وہی انسٹرکشن آ گئی ٹوٹل کے اندر ایکس کو ہم نے اسٹور کر دیا ایکس اسٹور کرنے کی وجہ سے زیرو ون تھری تھری یہ ہمارا ٹوٹل کا ایڈریس تھا وہ دیکھو ڈیٹا ونڈو میں زیرو ون تھری تھری کے اوپر zero one two C two C zero one لکھا ہوا اس نے ہے اصل میں زیرو ون ٹو سی ٹھیک ہے higher byte on higher address lower byte on lower address یہ انٹل کا اصول ہے اب یہ جو اس ایگزامپل uh, میں میں نے آپ کو دکھایا یہ ایڈریسنگ موڈ کی یعنی ایڈریسنگ کے طریقے کی میموری ایکسس کرنے کا ایک اور طریقہ میں نے آپ کو بتایا اس کو ہم کہتے ہیں base plus offset B X کی وجہ سے بیس کہا جاتا ہے اگر ایسا ہی ہوتا ہے اس کے اندر تو ہم کہتے ہیں اس کو کہ index plus offset register indirect family کا ٹھیک ہے ایڈریسنگ موڈ ہے یہ اور انڈیکس یہ بیس پلس آف سیٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ جو میں نے ابھی تک آپ کو بتایا ہے اس کے اندر یعنی یہ میموری ایکسس کرنے کا طریقہ ہے اگر اس کو ہم اب اب جو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ کہ یہ ٹوٹل یہ جو طریقے ہیں ٹھیک ہے وہ کتنے طریقے ہیں جن طریقوں سے کہ ہم میموری کو ایکسس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلا جو ہے وہ تو ہے ڈائریکٹ ٹھیک ہے نا ڈائریکٹ میں یہ ہے کہ آپ ایڈریس جو ہے وہ سیدھا سیدھا ڈال دیجیے سیدھا ایڈریس آپ نے ڈال دیا اس ایڈریس پہ جو کچھ ہے وہ اٹھا کر کے لے آئے ٹھیک ہے آف سیٹ کا طریقہ یا ڈائریکٹ کا طریقہ دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے رجسٹر انڈائریکٹ کے ایڈریس کو ہم نے رجسٹر میں ڈال دیا اور اس رجسٹر کے تھرو ہم نے میموری ایکسس کر لی تیسرا طریقہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا وہ ہے register indirect plus offset ٹھیک ہے اب رجسٹر ان ڈائریکٹ دو طرح کا ہو سکتا ہے بیسڈ پلس آف سیٹ یا انڈیکسڈ پلس آف سیٹ ٹھیک ہے تیسرا طریقہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے اس میں دونوں رجسٹر ہم استعمال کر لیتے ہیں یعنی بیس رجسٹر بھی استعمال کر لیتے ہیں اور انڈیکس رجسٹر بھی استعمال کر لیتے ہیں یعنی بیس پلس انڈیکس ٹھیک ہے اس کی مثال جیسے جیسے ٹائم آئے گا جنرلی سمجھ گئے ہوگے کہ اگر ٹو ڈائمینشنل ارے بنانا چاہیں نا تو ایک ڈائمینشن کا ایڈریس جو ہے وہ ہم انڈیکس رجسٹر میں ڈال لیں گے اور ایک ڈائمینشن کا انڈیکس جو ہے وہ ہم بیس رجسٹر میں ڈال لیں گے دونوں کو ویری کریں گے تو دونوں سائڈ سے انڈیکس جو ہے ہمارے تبدیل ہوں گے ٹھیک ہے یہ تیسرا طریقہ ہے جس میں دونوں ایڈریسز جو ہیں ہمارے دو ایڈریسز ایک انڈیکس رجسٹر میں پڑا ہوگا ایک بیس رجسٹر میں ان دونوں کو جمع کر کے جو جواب آئے گا وہ اس جواب وہ والا ایڈریس ہوگا جس ایڈریس سے ہمیں ڈیٹا اٹھانا ہے ٹھیک ہے اور آخری جو اس کا کمپلیکس ترین ایڈریسنگ موڈ ہے وہ ہے base plus index plus offset ٹھیک ہے اس میں تینوں چیزیں آ گئی آف سیٹ بھی آ گیا بیس بھی آ گیا انڈیکس بھی آ گیا جنرلی کم استعمال ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے بہرحال اس کا استعمال ہے اس میں ارے کی بیس جو ہوگی وہ آف سیٹ بن جائے گا ارے کی ایک ڈائمینشن جو ہوگی وہ بی ایکس کے اندر آ جائے گی ارے کی دوسری ڈائمینشن جو ہوگی وہ ایس آئی میں آ جائے گی جو کیلکولیشن ہوگی نا ایڈریس فنکشن کی جو کیلکولیشن ہوگی وہ پروسیسر خود کر لے گا یہ ہیں وہ مختلف طریقے جن طریقوں سے کہ ہم میموری کو ایکسس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جس کو ہم اگر ٹرمینالوجی میں بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس پروسیسر کے ایڈریسنگ موڈز ہیں وہ ایڈریسنگ موڈز ہیں جن کو یہ پروسیسر سپورٹ کرتا ہے اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو سات ایڈریسنگ موڈز ہمارے سامنے آئیں گے ٹھیک ہے پہلا ایڈریسنگ موڈ ہمارا وہ ہوگا جو آف سیٹ والا ہے ٹھیک ہے اس میں جو امیجیٹ ہے نا جس میں وہ ڈیٹا ساتھ ہی پڑا ہوتا ہے بعض لوگ اس کو بھی ایڈریس موڈ کے اندر گن لیتے ہیں میں نہیں گنتا وہ ایڈریس موڈ نہیں کیونکہ ڈیٹا وہیں پر ہے پہلا جو ہوگا وہ آف سیٹ ہے دوسرا جو ہوگا وہ بیسڈ ایڈریسنگ ہے تیسرا انڈیکسڈ ایڈریسنگ ہے چوتھا بیس پلس آف سیٹ ہے پانچواں انڈیکس پلس آف سیٹ ہے چھٹا بیس پلس انڈیکس ہے اور ساتواں base plus plus index offset ٹھیک ہے یہ ہمارے جو ہے یہ ایڈریسنگ موڈز ہیں سارے کے سارے جنرل فارم کے اندر اگر ہم اسے لکھنے کی کوشش کریں جو جنرل فارم میں کچھ کتابوں میں ویسے اگر ریفرنس کے طور پہ دیکھو گے تو نظر آ جائے گا کہ ایڈریسنگ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے base plus index plus offset اب یہ جو ایک سیٹ ہے یہ یونین جو پورا کا پورا یونین ہے base plus index plus offset اس میں ڈراپ کرتے جاؤ ٹھیک ہے بیس پلس انڈیکس ڈراپ کر دو گے آف سیٹ باقی بچے گا آف سیٹ ڈراپ کر دو گے بیس پلس انڈیکس باقی بچے گا انڈیکس ڈراپ کر دو گے base plus plus offset باقی بچے گا بیس ڈراپ کر دو گے انڈیکس پلس آف سیٹ باقی بچے گا ٹھیک ہے نا تو یہ جنیرک فارم ہے یہ جو یہ سات کی سات جو فارمز ہیں نا یہ کیا کرتی ہیں یہ ایک نمبر ریٹرن کرتی ہیں آپ کو اگر غور سے دیکھیں تو ایک نمبر ریٹرن کریں گی یہ آف سیٹ اگر ہے تو سیدھا سیدھا جو نمبر ہے وہی مل جائے گا اگر بیسڈ ہے تو جو بی ایکس یا بی پی رجسٹر میں جو ویلو ہے وہ مل جائے گی اگر بیس پلس آف سیٹ ہے تو بی ایکس کو آف سیٹ میں ایڈ کر کے جو نمبر آئے گا وہ ہر جگہ پہ نمبر ہے ٹھیک ہے نا ہر جگہ پہ نمبر ہے وہ کیلکولیشن وہ میتھمیٹکس کرنے کے بعد وہ ایک نمبر آپ کو ریٹرن کر دے گا ٹھیک ہے نا یہ جو نمبر آپ کو ریٹرن کرے گا نا اس کیلکولیشن کے نتیجے میں یہ جو مختلف ایڈریسنگ موڈز ہیں ان ایڈریسنگ موڈز کے نتیجے میں جو نمبر آپ کے پاس آئے گا اس نمبر کو ہم کہتے ہیں افیکٹو ایڈریس ٹھیک ہے نا افیکٹو ایڈریس افیکٹو کیونکہ اگر نمبر ہے فرض کرو بیس پلس آف سیٹ تو نہ آف سیٹ پوری طرح سے بتا رہا ہے کہ ایڈریس کیا ہے نہ بیس پوری طرح سے بتا رہا ہے اصل ایڈریس تو وہ ہے جو بیس کو آف سیٹ میں جمع کرنے کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو افیکٹو ایڈریس کہتے ہیں جو سب سے کمپلیکس والی فارم ہے base plus index plus offset اس میں انڈیویجلی کوئی بھی کچھ نہیں ٹوٹل انفارمیشن نہیں کنوے کرتا بیس کو انڈیکس میں جمع کریں گے انڈیکس میں آف سیٹ کو جمع کریں گے یہ تینوں چیزوں کو جمع کرنے کے بعد جو ریزلٹ ہمارے پاس آئے گا وہ نمبر وہ ایڈریس ہمارا ہوگا اس کو ہم کہیں گے افیکٹو ایڈریس وہ ایڈریس جہاں پہ ہمارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے افیکٹو افیکٹو ایڈریس ٹھیک ہے یہ اس کا نام ہے ایک چیز جو ہے نا جو ہم کیے تو چلے جا رہے ہیں سارا کچھ لیکن جو ہم نے ابھی تک آپ کو بتایا نہیں ہے تھوڑا بتایا ہے اس کی ایک جھلک دکھائی ہے آپ کو پوری طرح نہیں ابھی آپ کو بتایا آج ہم اس کو ذرا کھولتے ہیں وہ کیا ہے وہ یہ کہ اس سارے اس میں شروع میں ہم نے بڑا ہنگامہ مچایا تھا کہ جناب یہ سیگمنٹڈ میموری ماڈل ہے اس میں سیگمنٹ کا ایک بڑا رول ہوتا ہے اس پہ ایک پورا لیکچر آپ کو دیا تھا اس سارے کھیل میں وہ سیگمنٹ کدھر غائب ہو ٹھیک ہے وہ ہم نے جان بوجھ کے آپ کو نہیں بتایا ذرا سادہ رکھا اس کو آج ہم اسے بتاتے ہیں کہ اس سارے کھیل میں سیگمنٹ کدھر ہے یہ ہو سیگمنٹ کی بیس پہ رہا ہے اگر یاد ہو نا تو جب بھی ہم ڈیبگر میں جا رہے تھے تو جو ڈیٹا ونڈو ہم دیکھ رہے تھے اس میں ہم کرتے تھے ڈی ایس کولن ٹھیک ہے نا کوڈ ونڈو میں جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ ہے سی ایس کولن سیگمنٹس اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے فنکشن کر رہے ہیں ہر چیز اپنے سیگمنٹ سے ہی ریلیٹو ہے اسی سیگمنٹ کے حساب سے اس کا کیلکولیشن چل رہا ہے اسی ونڈو کے اندر یہ پوری کیلکولیشن جو ہے وہ چل رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ اس سے الگ نہیں چل رہی اگر ہم اسے نہیں بتائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کام ہو نہیں رہا کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ چونکہ اس وقت بالکل ریلیونٹ نہیں تھا اس لیے اس وقت نہیں چھڑا میرے خیال میں اس وقت اب آپ لوگ تھوڑا سا اس قابل ہیں کہ اس ٹرمینالوجی کو اب آپ سمجھیں گے اس کو آپ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کریں گے زیادہ بہتر طریقے سے اب آپ کو افیکٹو ایڈریس معلوم ہے افیکٹو ایڈریس کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جنرل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر ہم آف سیٹ استعمال کریں ٹھیک ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ ایڈریس کوئی کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اس کے ساتھ اس کا سیگمنٹ پارٹ نہیں لگاتے اس وقت تک کوئی ایڈریس میننگ فل نہیں ہے جب تک کہ ہم یہ نہ بتائیں کہ وہ کس سیگمنٹ میں ٹھیک ہے اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر ایڈریسنگ کے حساب سے ایک سیگمنٹ اس کا ڈیفالٹ سیگمنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ڈیفالٹس کے سیگمنٹ کے کیا ریلیشن جو کوڈ چل رہا ہے نا اس میں ایک پوائنٹر موو کر رہا تھا آئی پی ٹھیک ہے انسٹرکشن پوائنٹر یہ بائی ڈیفالٹ کوڈ سیگمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اس کا ڈیفالٹ سیگمنٹ کوڈ سیگمنٹ اور یہ ڈیفالٹ سیگمنٹ ہٹ نہیں سکتا یہ کسی اور سیگمنٹ میں کوڈ کو ایکسس نہیں کرے گا ڈیٹا کے کیس میں تھوڑا سا بات مختلف ہے جو فارم ہم نے استعمال کی تھے نا ایڈریس کرنے کے لیے وہ جو آف سیٹ والی فارم تھی ڈائریکٹ یعنی ڈائریکٹ ایڈریسنگ جب ہم کر رہے تھے آف سیٹ والی فارم جو ہے نا یہ بائی ڈیفالٹ ڈی ایس کو استعمال کرے ٹھیک ہے نا یعنی اگر ہم اس کے ساتھ ہم نے اس کے ساتھ کوئی ایسوسیٹ نہیں کیا تھا کہ یہ کس سیگمنٹ کے لیے ہم دے رہے ہیں ٹھیک ہے ایسوسیشن ہم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ وہ میں بھی بتاؤں گا کیسے کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم کوئی ایسوسیشن نہ دیں اس کے ساتھ تو یہ اسٹینڈرڈ طور پر ڈی ایس میں چلا جائے گا ڈی ایس کے ریلیٹو ڈی ایس کے ریلیٹو دیکھے گا کہ ڈی ایس کے اندر اتنے آف سیٹ پہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے یہ بائی ڈیفالٹ اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوائن کر لے گا ٹھیک ہے نا جو ایس آئی ڈی آئی اور بی ایکس یہ تین جو رجسٹر انڈائریکٹ فارم میں یعنی جب ایڈریس رجسٹر کے اندر ہوگا نا تو بی ایکس بھی ایس آئی بھی اور ڈی آئی بھی یہ تینوں کے تینوں رجسٹر رجسٹر انڈائریکٹ فارم میں بائی ڈیفالٹ ڈی ایس کو لیں گے ٹھیک ہے نا یعنی اگر میں بی جیسے وہ بی ایکس والا میں نے استعمال کیا تھا ٹھیک ہے وہ میں نے اس میں کوئی رجسٹر یعنی سیگمنٹ کی جو ہے وہ ریلیشن شپ اس کے اندر نہیں دیا تھا وہ بائی ڈیفالٹ ڈی ایس میں چلا گیا ٹھیک ہے نا اس نے ڈیفالٹ ڈی ایس کو لے لیا ٹھیک ہے وہ ذرا آگے اور الیبوریٹ کروں گا بتاؤں گا کیسے لے لیا اس نے ٹھیک ہے یہ تینوں رجسٹر جب ہم استعمال کریں گے بیسڈ موڈ میں بی ایکس اور انڈیکسڈ موڈ میں دونوں رجسٹر ایس آئی اور ڈی آئی یہ تین register by default data segment کو لیں گے ایک رجسٹر ایسا ہے جو بائی ڈیفالٹ اس میں میں یعنی ان چار سے وہ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ ڈی ایس کو نہیں لے گا سمجھ گئے ہوں گے کون سا رجسٹر ہے پیچھے جو رہ گیا بی پی بیس پوائنٹر جو ہے نا بی پی رجسٹر جو ہے یہ بائی ڈیفالٹ ڈی ایس میں نہیں جائے گا یہ بائی ڈیفالٹ ایس ایس میں جائے گا اسٹیک سیگمنٹ میں جائے گا ٹھیک ہے نا اسٹیک سیگمنٹ میں اس کا کیا استعمال ہے بہت کریٹیکل استعمال ہوتا ہے بڑا فائن استعمال ہوتا ہے اس کا اور خاص وجہ سے اس کو بائی ڈیفالٹ ایس ایس میں رکھا گیا ہے وہ جب ہم اسٹیک وغیرہ دیکھیں گے نا تو اس میں بالکل پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیوں لیکن یہ یاد رکھو کہ بی پی جو ہے وہ by default S S segment کے اندر جائے گا اسٹیک سیگمنٹ کے اندر جائے گا ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ آئی پی جیسے میں نے بتا دیا وہ ٹائڈ ہے وہ بالکل بندھا ہوا ہے وہ ہل نہیں سکتا ٹھیک ہے نہ وہ ہمیں اس طرح سے ایکسیسیبل ہے نہ وہ ہم اس کے ساتھ کوئی چینج کر سکتے ہیں وہ جائے گا ہی سی ایس میں ہمیشہ سی ایس کے اندر جائے گا ٹھیک ہے نا اور جو ایس پی ہے نا ایک رجسٹر یہ جو رہ گیا ہمارے پاس ایس پی یہ ایس ایس کے ساتھ ٹائڈ ہے بندھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہمیشہ ایس ایس میں جائے گا اس میں ڈیفالٹ والا چکر نہیں ہے نہ آئی پی میں نہ ایس پی میں ایک تو نا کہ اگر ڈیفالٹ ہم کہیں گے بائی ڈیفالٹ جائے گا اس کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی گنجائش ہے یہ جو دو رجسٹر ہے نا آئی پی اور ایس پی یہ ٹائڈ ہے ان کو ویسے کہتے تو ہیں کہ یہ بائی ڈیفالٹ آئی پی جو ہے وہ سی ایس کے ساتھ ہے اور ایس پی جو ہے وہ ایس ایس کے ساتھ یعنی اسٹیک پوائنٹر اسٹیک سیگمنٹ کے ساتھ اور انسٹرکشن پوائنٹر کوڈ سیگمنٹ کے ساتھ لیکن یہ بائی ڈیفالٹ اس کو جو کہتے ہیں یہ میرا نہیں خیال کہ اتنا صحیح ہے کیونکہ بائی ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی گنجائش ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے نا آئی پی ٹائڈ ہے بندھا ہوا ہے بالکل لاکڈ سی ایس کے ساتھ اور ایس پی بندھا ہوا ہے لاگڈ ایس ایس کے ساتھ ٹھیک ہے نا یہ ہلیں گے نہیں اپنی جگہ پہ وہ ہمیشہ ایس ایس میں کام کرے گا یہ ہمیشہ سی ایس میں کام کرے گا لیکن باقی جو ہمارے پاس رجسٹر یہ بی ایکس ہو گیا ایس آئی ہو گیا ڈی آئی ہو گیا اور بی پی ہو گیا یہ اس میں تین جو ہیں جیسے میں نے بتایا کہ بی ایکس ایس آئی اور D I by default D S کے اندر جائیں گے اور بی پی جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ ایس ایس کے اندر جائے گا یہ جو ڈیفالٹ ہے نا اس کا اس کو یہ کوئی یہ کوئی بندھا ہوا نہیں ہے یعنی کہ یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا یہ اس کے علاوہ بھی کر سکتا ہے اگر ہم یہ چاہیں کہ بی ایکس کو اس وقت اس ایک انسٹرکشن کے لیے بی ایکس کو ہم بجائے ڈی ایس کے ای e ایس میں لے جائیں یا بجائے ڈی ایس کے سی ایس میں لے جائیں تو یہ ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کا طریقہ جو ہوتا ہے اس کا طریقہ جو ہے وہ لکھنے کا طریقہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے لکھنے کا طریقہ جب ہم اس کو لکھتے ہیں جیسے موو اگر ہم کر رہے ہیں تو موو ہم لکھتے ہیں move X comma C S یعنی بریکٹ میں C S colon B X ٹھیک ہے نا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اس سے یہ یہ چیز صرف اس ایک انسٹرکشن کے لیے ہوگی کہ اس انسٹرکشن کے لیے بی ایکس کو آپ ڈیٹا سیگمنٹ میں مت لے کے جائیے بلکہ بی ایکس کو آپ کوڈ سیگمنٹ میں لے جائیے اس ایک انسٹرکشن کے لیے ٹھیک ہے اس کے آگے یعنی اگلی انسٹرکشن میں اگر یہی ہو move X comma bracket B X تو اگلی انسٹرکشن کے اندر جو ہے نا یہ ڈیفالٹ ڈی ایس ہو جائے گا اس کا ٹھیک ہے اس پرٹیکولر انسٹرکشن کے لیے جس میں کہ یہ سی ایس کولن میں نے ڈالا ہے اس پرٹیکولر انسٹرکشن کے لیے یہ بائی ڈیفالٹ یعنی اس پرٹیکولر انسٹرکشن کے لیے وہ سی ایس کو ایز ایز ایز اپنا بیس سیگمنٹ کنسیڈر کر لے گا ٹھیک ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں سیگمنٹ اوور رائڈ ٹھیک ہے ڈیفالٹ پر اوور رائڈ کر رہے ہیں اور یہ اوور رائڈ پروسیسر کیسے کرتا ہے ٹھیک ہے اس اس پروسیسر طرح کرتا ہے کہ جب بھی یہ ہم اوور رائڈ کرتے ہیں نا تو اوور رائڈ کے لیے وہ ایک خاص بائٹ ایک خاص نمبر اس انسٹرکشن ساری وہی رہتی ہے اس کے پیچھے ایک نمبر لگا دیتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیگمنٹ اوور رائڈ پریفکس یہ یعنی یہ جو پریفکس ہے یہ ایک بائٹ پریفکس بائٹ لگا دیتا ہے سابقہ ٹھیک ہے سابقہ لگا دیتا ہے سابقہ لاحقہ وغیرہ جو آپ جانتے ہیں اردو کے لحاظ سے تو ایک سابقہ لگا دیتا ہے اس کے ساتھ اس سابقے کو سیگمنٹ اوور رائٹ پریفکس کہتے ہیں جو سیگمنٹ لگائیں گے نا ہم یعنی ڈیفالٹ میں جب اگر ڈی ایس استعمال ہو رہا ہے تو کوئی پریفکس نہیں لگے گا اگر اس میں ہم سی ایس لگائیں گے اس کو اوور رائٹ کریں گے تو وہ ٹو ای e ٹھیک ہے نا یہ segment override to E لگا دے گا ٹو ای e یہ جو نمبر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سی ایس اس کا ڈیفالٹ ہے اس انسٹرکشن کے لیے اچھا دیکھو یہ اس انسٹرکشن پر لگی ہوئی ہے اس سے اگلی انسٹرکشن کے اوپر یا اس سے اگلی انسٹرکشن کے اوپر ہم نے ایک اور اوور رائٹ دے دیا اگر ای e ایس لگائیں گے تو ایس e کا ٹوینٹی سکس آ جائے گا ٹھیک ہر جو ایس ایس لگاتے تو اس کا جو اس کا نمبر ہے وہ آ جاتا یہ اوور رائڈ بائٹ جو ہے یہ انسٹرکشن کے ساتھ لگ جائے گی انسٹرکشن کا آپ کوڈ بالکل وہی رہے گا وہ نہیں تبدیل ہوگا ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ بالکل سیم رہے گا اور یہ بائٹ جو ہے اس کا افیکٹ یہ ہوگا کہ اس انسٹرکشن کے لیے وہ ڈی ایس کے بجائے سی ایس کو لے لے گا ٹھیک ہے نا یا ای e ایس کو لے لے گا جو بھی ہم اس کا سیگمنٹ اوور رائڈ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے نا یہ اب میرا خیال آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ریلیشن شپ ہے کیا سیگمنٹ کے ساتھ اچھا ایک بات یہاں پہ اور بھی ہے جو کہ ابھی آپ کے ذہن میں پیدا ہوئی ہوگی کہ پچھلے جتنی مثالیں ہم دیتے چلے آ رہے ہیں اس میں تو نہ ہم نے ڈیٹا سیگمنٹ ڈکلیئر کیا تھا نہ ہم نے کوئی اس کا کوئی اسی قسم کا کوئی استعمال کیا تھا ٹھیک ہے نا کہیں کوئی کلیئرلی مینشن نہیں تھا کہ یہ ڈیٹا سیگمنٹ ہے یہ کوڈ سیگمنٹ ہے سب کچھ جو ہے وہ تو ہم کوڈ سیگمنٹ کے اندر ہی لکھتے چلے جا رہے تھے ٹھیک ہے تو ہوا کیا وہاں پہ وہ کام کیسے صحیح چل گیا اس کے لیے نا ایک چھوٹی سی چیز جو ہے وہ آپ کو سمجھنی پڑے گی آ, اگر ہم ایک شارٹ آپ کو میں ایک شارٹ سلائڈ دکھاتا ہوں اس کو ذرا دیکھیے جو چیز دیکھنے والی ہے نا اہم اس کے اندر وہ جو ہے وہ اگر دیکھو گے پہلے دیکھی ہوگی ضرور دیکھی ہوگی اس وقت شاید ریلیٹ نہیں کیا ٹھیک ہے نا اب اسے ریلیٹ کرو اس میں دیکھو C S D S S S اور ای e ایس یہ سارے سیگمنٹ رجسٹر جو ہیں ان کی ویلو ایک ہی ہے ٹھیک ہے وہ اب میرے پاس جو آئے گی ممکن ہے یعنی جو آ رہی ہے وہ میں تم کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے وہ اگر اس میں اہم بات اس کی ویلو نہیں ہے اہم بات یہ ہے کہ یہ چاروں کے چاروں جو ہیں وہ ایک ہے ٹھیک ہے نا میرے پاس جو آپ کو میں نظر آ رہی ہوگی وہ ہے ون ای فورٹی ٹو ٹھیک ہے نا یہ one E forty two C S کا بھی بیس ہے ڈی ایس کا بھی بیس ہے ای ایس کا بھی بیس ہے اور ایس ایس کا بھی بیس ہے یعنی یہ چاروں کے چاروں جو ہماری سیگمنٹ ونڈوز ہیں وہ ایک دوسرے کے بالکل اوپر آ گئی ہیں ٹھیک ہے نا اسی وجہ سے چاہے سی ایس ریلیٹو ایکسس کروں چاہے ڈی ایس ریلیٹو ایکسس کروں چاہے ای ایس ریلیٹو کروں چاہے ایس ایس ریلیٹو کروں وہ جائے گی اسی فزیکل میموری ایڈریس پر ٹھیک ہے نا اس وجہ سے ہمارا کام جو ہے نا کوڈ کے اندر وہ چل گیا تھا ٹھیک ہے نا یہ ریزن تھی چونکہ سارے سیگمنٹ رجسٹر ایک تھے ٹھیک ہے تو آف سیٹ جو ہے ہمارا وہ ہر سیگمنٹ کے رجسٹر کے حساب سے جس کے حساب سے بھی کیلکولیشن کرتے جواب وہی آنا تھا ٹھیک ہے اس وجہ سے وہ ہمارے پروگرام چلے ہیں یہ جو فارمیشن ہوتی ہے نا جس میں کہ سارے سیگمنٹ رجسٹر ایک ہوتے ہیں یہ ہے یہ جو آئی بی ایم پی سی کے اوپر کام تم لوگوں نے کیا تو ہوگا کام فائل جو بنتی ہے نا کام فائل ڈاٹ کام جو command file dot com executable جو ہوتی ہے وہ ٹائپ جو ہے نا وہ سنگل سیگمنٹ ہوتی ہے ایک ہی سیگمنٹ اس کے اندر ہوتا ہے اسی میں ڈیٹا ہوتا ہے اسی میں کوڈ ہوتا ہے اسی میں ایکسٹرا سیگمنٹ پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے اور اسٹیک بھی اسی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ایک سے زیادہ سیگمنٹ نہیں ہوتے یہ فارمیشن ہے یہ اسٹینڈرڈ ہے کام فائل کا یہ بنیادی طور پہ پروگرامنگ کے پوائنٹ آف ویو سے تو خیر اس طریقے کی بات نہیں ہے یہ آپریٹنگ سسٹم کے حساب سے فکس ہے ڈاس کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے نا اور ڈاس بیسڈ جتنے بھی آپریٹنگ سسٹمز ہیں یا جو آپریٹنگ سسٹم ڈاس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کام فائل اگر بنائیں گے نا تو وہ ایسے ہی بنائیں گے کہ ان کے چاروں کے چاروں سیگمنٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر اور بالکل ایک ہی ویلو رکھیں گے لہٰذا یعنی کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو میننگ فل چیز رہ جائے گی کیونکہ سب سیگمنٹ ایک ہی جگہ پر ہیں تو اب میننگ فل چیز جو ہے نا اس کے اندر وہ آف سیٹ ہی رہ جائے گا ٹھیک ہے نا اور سیٹ کے حساب سے چونکہ وہ سب ایک ہی جگہ پر ہیں آف سیٹ کیلکولیشن سب جو ہے وہ ایک ہی جگہ پوائنٹ کرے گی ٹھیک تو آج کے لیکچر میں جو ہے وہ جو چیز ہم نے دیکھی ہے بنیادی طور پہ وہ یہ کہ کمپیوٹر کے اندر آئی بی ایم پی سی کے اندر یا I A P X eighty eight کے اندر میموری ایکسیس کرنے کے کتنے طریقے ہیں اور کس کس طریقے سے ہم میموری ایکسیس کرتے ہیں کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ تمام چیزیں اس کے علاوہ جو اہم چیز ہم نے دیکھی ہے آج کے دن وہ یہ کہ سیگمنٹ کے مختلف جو پوائنٹر ہمارے رجسٹرز ہیں انڈیکس رجسٹر بیس رجسٹر اس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے اس چیز کو ذرا اگلے لیکچر تک اچھی طرح سے دیکھ لیجیے گا ٹھیک ہے اس بات اسی بات کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم آگے بڑھائیں گے اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ